حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گیا آپ اٹھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی لمبا قیام کیا پھر رکو کیا اور لمبا رکو کیا پھر کھڑے ہوئے اور لمبا قیام کیا لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر رکو فرمایا اور لمبا رکو فرمایا مگر یہ پہلے رکو سے کم تھا پھر سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا پھر دوسرا سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا لیکن یہ پہلے سجدے سے کم تھا پھر کھڑے ہوئے اور دو رکو کیے دونوں میں ایسے ہی کیا پھر دو سجدے کیے دونوں میں ایسے ہی کیا حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو گئے پھر فرمایا یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اور یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں کہناتے جب تم ان کی یہ حالت دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز شروع کر دو سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چوراسی